سے قرآن کریم کا آغاز سورہ یونس کی اٹھارہویں آیت سے ہو رہا ہے ٹین اوور ون ایٹ لیکن آج میری صورت یہ ہے کہ سینے میں جذبات کا اتنا تلاتم ہے ذرا اونچا کہ اس میں میں دیکھتا ہوں کہ فکر کے پاؤں کہیں ٹکنے ہی نہیں پا رہے میں قدم کافی سہار اور برداشت کا انسان ہوں ذرا اونچا چیز ذاتی عیادی اور مسائل کا تو کبھی میں ذکر نہیں کیا کرتا اجتماعی اور ملی حوادت کی کیفیت یہ انیس سو گیارہ بارہ میں بلکان وار ہوئی اگرچہ اس زمانے میں عمر میری چھوٹی سی تھی لیکن یہ ساتھ ساتھ اسی وقت سے بیدار ہو چکے تھے وہاں سے یہ جو اس ملت مرحومہ پر حوادث کی یلغار دیکھنی شروع کی تو گویا ساٹھ برس ہو گئے اس واقعے کو مسلسل اور تہم اسے انہی آفات کا شکار پایا دور ہی وہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں کہ اس امت پر تو خوشیوں کا دن شاید ہی کوئی آتا ہو اس کی تو عید بھی غم میں گزرتی ہے لیکن ان چیزوں کو برداشت کیے چلا آ رہا تھا گزشتہ دو سال سے جو کچھ ہم پر بیت رہی ہے وہ ایسا تھا کہ اس کا ایک مجموعی تاثر آہستہ آہستہ <clears throat> اثر انداز ہوتا چلا گیا یہ مملکت جیسا کہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں میرے ایمان کے تقاضے کی تکمیل کا ذریعہ تھا آدھی مملکت چلی گئی باقی آدھا حصہ جو ملک کا رہ گیا اس کے متعلق اس سے زیادہ کیا کہا جا سکے کہ اس حصہ ملک میں بھی شاید ہی کوئی فرد ہوگا جو اطمینان کی نیند سو سکتا ہو یہ آج کی حالت ہے اور مستقبل اس سے بھی تاریخ سر نظر آتا ہے لیکن وہ جو اس نے کہا تھا کہ ہو چکی غالب بلائے سب تمام ایک مرگ ناگہانی اور ہے یہ مرگ ناگہانی اس سیلاب کی شکل میں ہم پر مسلط ہوگی ایسا عالمگیر سیلاب <clears throat> کہتے ہیں تاریخ میں کہیں ادھر نہیں آیا آگ سے بھی تباہی ہوتی ہے لیکن آگ سے تو اس کے رخ سے ذرا پیچھے انسان ہٹ جائے تو محفوظ ہو جاتا ہے زلزلے کی تباہی بڑی ہی شدید ہوتی ہے لیکن وہ ایک مکان کی تباہی ہوتی ہے اس تباہی کی تو کیفیت یہ ہے کہ یوں کہیے کہ جہاں سے مغربی پاکستان کا میدانی علاقہ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے جہاں یہ علاقہ ختم ہوتا ہے میدانی علاقہ دریاؤں کے پاس کو کہا جاتا ہے سارا ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور ہر صبح جو نئی خبریں آتی ہیں وہ پہلی خبروں سے بھی زیادہ اندوہناک اور افسردہ کرنے والی ہوتی ہیں ابھی کچھ اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس تباہی کی شدت اور وسط کتنی زیادہ ہے لیکن ایک چیز جس سے میرے ان زخموں پر واقعی نمک چھڑکا جاتا ہے وہ اور ہے ان علاقوں کے لوگ تباہ اور برباد ہو رہے ہیں بے بےکش بے بس مجبور اور ان کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا مل گئی یہ ان گناہوں کی پاداش میں یہ کچھ ہو رہا ہے دنیا تو ان کی یوں تباہ ہوئی تھی اور ان مرنے والوں کے کان میں اگر آخری لفظ یہ ڈالا جائے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تمہارے گناہوں کے بدلے میں ہو رہا ہے گویا بڑے ہی گنا غیر تھے تم جس کی وجہ سے یہ سزا پا رہے ہو سوچو تو صحیح کہ ان کے اوپر کیا بیستی ہوگی یہ سن کر کوئی نہیں اتنا یہ سوچتا کہ کیا یہ سارے گنا گڑھ سیال کوٹ سے لے کے اور درمیانی علاقے لاہور سے بھی اس پار شاہ براہ پھر شرد پور چوہو پورا اور یوں گزرتے ہوئے آگے پھر آج سکر اور دادو اور یہ سارے ملک کے گناہ جو تھے وہ سمٹ کے ان علاقوں کے لوگوں کے حصے میں آ گئے تھے راضی کے اس بار شاہدرہ والے جتنے تھے سارے پھانسی کو فاجر اور ہم بڑے مت کی اور پرہیزگار کیونکہ ان پر تو یہ عذاب آیا ہم پہ تو عذاب یہ نہیں آیا سوچیے ذرا کہ یہ بات کہاں پہنچتی ہے ان پر کیا بیتتی ہے جن سے یہ کہا جاتا ہے کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں وہ راوی اگر اپنا رخ شرک پور اور شہر پور کی طرف نہ رخ کر لیتا اور ادھر کا دم ٹوٹ جاتا ہم بھی اسی عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو آج جو ہم بچے ہوئے ہیں تو کیا ہم اپنی نیکیوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں اور وہ جو تباہ ہوئے ہیں کیا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں میں ابھی عرض کروں گا کہ یہ چیز کیا ہے ٹھیک ہے الفاظ تو یہ استعمال ہوتے ہیں ان کے مفہوم غلط اور اس میں ایک سازش یہ تبھی حوادث عرضی اور سماوی یہ زمین کے رہنے والوں کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی یہ تبھی قوانین ہیں فطرت کے یہ ان کے مطابق سب کچھ رونما ہوتا ہے آج کیا ہے عام ایوریج اور آس سے زیادہ بارشیں خاص علاقے میں ہوئی اوپر کا علاقہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ پانی حد اعتدال سے بڑھ گیا ہے دریاؤں کے سواحل میں اس کی سمائی نہ ہوئی وہ بفر کر ادھر ادھر پھیل گیا یہی ہے نا جسے سیلاب کہا جاتا ہے اس میں ان گناہوں کا کیا دخل ہے دنیا کے جن ممالک نے ان چیزوں کا انتظام کر رکھا ہے ان کے ہاں بارشیں برستی ہیں سیلاب بھی آتے ہیں ابھی میں عرض کروں گا تباہیاں نہیں آتی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہالم کا ملک سطح سمندر سے نیچے ہے سمندر کے ساتھ واقع ہوا ہے اس کی سطح سے نیچے سمندر کی کسی جھیل کی دریا کی نہیں ہے انہوں نے بند باندھا ہوا ہے انہوں نے زمین ہی اپنی سمندر سے کھینچ کے دی تھی سوچیے تو صحیح کہ اس قسم کے بند کے نیچے جو زندگی گزار رہے ہوں کس قدر خطرہ مول لے رکھا لیکن ایک خطرہ پانی کا اس میں سے نہیں ٹپکتا یہ نہیں کہ ہالینڈ کے رہنے والے ہماری اصطلاح کے مطابق بڑے نیک واقع ہوئے ہیں تبھی حوادث ان حوادث کے متعلق تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ سخر علاقوں مات لرد کلی یہ شہ کیا ہے یہ بارش اور بارش کا پانی تو, تو کہتا ہے کہ ارض و سماج کے اندر یہ نظام جو ہے اس کے اندر جتنی قوتیں ہیں ہم نے انسان کے تابع فرمان کر رکھا ہے ان کو مسخر کر رکھا ہے اپنے قانون کی زنجیروں میں جو قوم بھی ان قوانین کا علم رکھتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے یہ پانی یہ ہوائیں یہ جھکڑ یہ زلزلے یہ آندیاں یہ سارے مسخر ہوتے ہیں جاپان کی سرزمین ہر آئے دن وہاں زلزلے آتے تھے زمین کے نیچے جو زلزلہ آتا ہے اس پہ تو اختیار نہیں تھا زمین کے اوپر تو وہی تھی مدت العمر وہ تجربے کرتے رہے سوچتے رہے اور اس کے بعد ایسے مکانات انہوں نے ایجاد کر لیے کہ زلزلے آتے ہیں اور کوئی مکان گرتا ہی نہیں وہ ان لوگوں کے مقابل میں زیادہ نیک نہیں ہے کہ جن کے ہاں زلزلے تباہیاں اب بھی مچا رہے ہیں جسے تباہی کہا جاتا ہے وہ ہوتی کیا ہے یہی سیلاب کا پانی جہاں سے آیا تھا وہ پہاڑوں سے گزرتا میدانوں سے گزرتا جنگلوں سے گزرتا ریگستانوں سے گزرتا لیکن ان علاقوں سے گزرتا جن میں کوئی انسان نہیں بستا تھا وہ گزر کے اپنے راستے پہ چلتا اور چلتا چلتا سمندر میں جا گرتا یہ تباہی تو ایک طرف رہی کسی ایک فرد کو بھی یہ ہلاک نہ کر سکتا تباہی اس وقت یہ کہی جاتی ہے جب اس کی زد میں انسان آتا ہے اور انسان وہ اس کی زد میں آتا ہے جس کے پاس حفاظتی تدبیر نہیں ہوتی اسی کو تباہی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیلاب کی تباہی تمام تباہیوں سے زیادہ عالمگیر اور شدید اور اسی لیے شاید قرآن کریم نے جن تباہیوں کا ذکر کیا ہے اس میں سب سے پہلے طوفان ہی کا ذکر کیا ہے لیکن اس طوفان سے بچنے کی تدبیر کیا بتا حضرت نو علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو تھے ان کے مومن اور نیک ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا یہ محض نیک ہونا اگر ان طوفانوں سے بچا سکتا تو انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہا یہ گیا حضرت علیہ السلام پیغمبر سے کہ طوفان آنے والا ہے کشتی بناؤ اس سے بچ جاؤ گے ایک پیغمبر اور اس کی اولی امت جو ایمان اور عمل صالحہ کے مجسمے ہوتے ہیں وہ بھی اگر اس حادثے سے اس طوفان سے بچے ہیں حفاظتی تدبیر کی روح سے بچے ہیں حفاظتی تدابیر نہ ہوں تو یہ تباہیاں لاتے ہیں حوادث حفاظتی تدابیر موجود ہوں تو یہ کوئی تباہی نہیں لاتے قرآن نے یہ یہ, یہ واقعہ ذکر کر کے بتا دیا ہمیں یہ حوادث آتے رہیں گے ان سے بچنے کی تدبیر یہ ہوگی ان لوگوں کے سامنے حضرت علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے وہ مذاق اڑا رہے تھے اس چیز کا یہ تھی ان کی سرکشی یہ تھی ان کی معصیت اگر وہ اپنی جذبات کی تاریخیوں میں نہ ہوتے ضد نہ کرتے کہ جو کچھ یہ کرے گا ہم نے اس کے خلاف کرنا ہے دیکھ رہے تھے سامنے یہ کچھ کر رہا ہے بتا بھی وہ رہے تھے کہ یہ اس لیے کر رہا ہوں اگر وہ بھی کشتیاں بنا دیتے وہ بھی بچ جاتے یہ جو گناہ ہے جس کی پیداش میں وہ ڈوبے یا اہم ڈوبے اور ڈوبنے والے ڈوبتے ہیں وہ جو نیکی جس سے بچنے والے بچے بچ سکتے ہیں جہاں تک یہ فطرت کے حوادث کا تعلق ہے میں وہاں تک گفتگو کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو جو قوم صحیح تدابیر نہیں کرتی ان پہ تباہی آ جاتی ہے جو ان کے لیے تدبیریں کر لیتی ہے وہ تباہیوں سے بچ جاتی ہے جسے گناہ کہا جاتا ہے گناہ کا لفظ نہ استعمال کیجیے کہ ہمارے ذہنوں میں اس سے خاص قسم کا تصور آتا ہے نیکی کے متعلق بھی ہمارا تصور محدود ہو گیا ہے کہیے کہ یہ تباہی آتی ہے قوم کے اس اجتماعی جرم کے بدلے میں کہ اس نے اس سے بچنے کی تدبیریں اختیار نہیں کی جرائم کہیے عزیز عالمان گناہ نہ کہیے کہ یہ سارے بچنے والے موت پر ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور مرنے والوں کے کان میں آخری وقت یہ ڈال دیتے ہیں کہ تم گار تھے تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں یہ کچھ ملا آواز یہ بلند ہونی چاہیے کہ جو ذمہ دار اگر آج سے ان کے مجرمانہ تغافل کی پاداش مدنا پر یہ سب کچھ ہوا ہے جرائم کی وجہ سے یہ ہوا اور جرائم یہ ہیں آلبن پچپن میں یہاں سیلاب آئے تھے آلمگیر میں یہاں سے دور تھا اس زمانے میں کراچی میں تھا اتنا قریب ہو کے نہیں دیکھا تھا پچپن کے بعد یہ اٹھارہ سال کا عرصہ ہو گیا مجھے پہلے علم نہیں تھا معلوم ہوا ہے کہ اس زمانے میں فلڈ کنٹرول کمیشن ایک مقرر کیا ہوا تھا اور وہ آج تک مقرر ہے اٹھارہ سال کا عرصہ کچھ کم عرصہ نہیں ہوتا اس عرصے میں یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں سیلاب کیوں آتے ہیں اور اکثر آتے رہتے ہیں ان کی شدت میں کمی بیشی ہوتی ہے اکثر آتے رہتے ہیں دریاؤں کے راستے میں جو بھی ملک ہوگا وہاں امکان ہے اس چیز کا کہ سیلاب آ جائیں ان کے آنے کی وجوہات ہوتی ہیں سبھی وجوہات فزیکل کاز انہیں معلوم کیا جائے اس کے بعد ایک پلان بنایا جائے لمبے عرصے تک کے لیے کہ کچھ پہ قابو نہیں دل پہ تو ہے قابو اپنا اس بارش پہ قابو اگر ہمارا نہیں ہے جہاں یہ برستی ہے وہ بارش جو تباہیاں لاتی ہے اس تباہیوں کے لیے تو حضب ماتقدم کے طور پر تدابیر اختیار کی جا سکتی ہے اس پندرہ سال کے عرصے میں اگر ہم پچھلے فلڈ سے ان طوفانوں سے ایک سبق حاصل کرتے اور اس دوران میں اس کے لیے یہ تدابیر اختیار کی جاتی تو یہ تباہیاں کبھی نہ آتی سیلاب آتا تباہیاں نہ آتی جس نسبت سے ہماری تدبیریں ہوتی اس نسبت سے تباہیاں کم ہوتی یہ مجرمانہ تغافل تھا جس کی وجہ سے یہ عالمگیر تباہی ہوگی ہمارے یہاں میں نے کہا تھا نا کہ یہ الفاظ خاص طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے دور ملوکیت کے اندر وضع ہوئی یہ سازش جب بھی اس قسم کا کوئی عرضی یا سماجی حادثہ پیدا ہوا یہ راجا اور براہمن کی ملی بھگ بادشاہ اور مذہبی پیشوائیت کا گٹھ جوڑ انہوں نے مساجد میں خانقاہوں میں ہزاروں میں میدانوں میں شروع کر دیا چلانا قوم کو ریا کو اس زمانے میں یہ کہنا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے تاکہ کسی کی توجہ ادھر اٹھنے نہ پائے کہ یہ جو ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں اوپر یہ ان کے جرائم کی وجہ سے ہوتا ہے تم توبہ کرو تم استغفار کرو تم نسل پڑھو تم حضور کے خدا کے حضور گر گڑاؤ لگا دو انہیں اس طرف تاکہ ان میں سے کوئی اٹھ کے اس سے نہ پوچھے جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ذمہ دار ہے کہ تم نے جو اس خطۂ زمین کی حفاظت کا ذمہ دیا تھا اس کے لیے کیا کیا تم نے تم مجرم ہو تم ملزم ہو پودا تمہیں کرنی ہوگی اور توبہ کے معنی یہ ہے کہ پہلی دفعہ اگر ہوا ہے تو اس کے بعد یہ توبہ کرو کہ دوبارہ نہیں ہوگا دوبارہ اگر ہوگا تو بخشے نہیں جاؤ گے دیکھتے ہیں سیدا نے مانی ان الفاظ کے معنی اب کیا ہو گئے کہنے کی بات یہ تھی انہوں نے توجہ ہی ادھر نہیں مڑنے دی ہماری ساری تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ جو جن تباہیوں کے ذمہ دار تھے توجہ اس طرف نہیں اٹھنے دی بھوکے مار رہے ہیں ساتھ دنیا مار رہی ہے بھوکی واز برواز ہو رہے ہیں کہ کوئی نہیں رزق تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے پہ مار رہے ہو اس سے جا کے پوچھو اس سے نہ پوچھو جو ذمہ دار بن کے بیٹھا ہوا ہے جس کی بد نظمی کی وجہ سے یہ بھوک اور پیاس آ رہی ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں سب خدا کی طرف سے یہ تازیانہ عبرت تمہارے اوپر برسائے جا رہے ہیں کوڑے غضب ہے خدا کا آزاد ہے اس کا ادھر یہ ذمہ دار نہیں ہے جو اقتدار کی کنیا ہاتھ میں لیے تخت پر بیٹھا ہے نگاہوں کا رخ ادھر آنے نہیں دیتی یہ ہوتی ہے ابلیسی ملوکیت یہ ہوتی ہے اس کے ساتھ مذہبی پیشوائیت کی سازش کہ اصل کاز اور سبب کی طرف نگاہ نہ اٹھنے دے بھوک ہو پیاس ہو رزق خدا کے ہاتھ میں ہر مصیبت اس کی طرف سے آتی ہر عذاب اس کی طرف سے آتا ہے ان کی وجہ سے نہیں آتا وجہ تمہارے گناہ ہوتے ہیں تدبیر یہ گڑاؤ رو تم توبہ کرو اسے جو کچھ کرتا ہے کرنے دو یہ ہے عزیزہ نے من وہ چیز کہ جس سے یوں کہیے کہ ہم تو اتفاق سے بچ گئے یا جو ان میں سے اپنی تدبیر سے بچتے ہیں یعنی انہوں نے تدبیریں یہ کی ہوتی ہیں کہ ایسے حوادث آئیں بھی تو ہم بچ جائیں ایک دو ہم اس تباہی سے بچ جاتے ہیں پھر اپنے ذہن میں غیر شعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گار نہیں ہیں یہ خدا کا عذاب تو گناگاروں پہ آتا ہے اس کے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے یہ مرنے والے جو ہیں یہ سارے کے سارے یہ گناہ گار ہیں فاسق ہیں فاجر ہے گناگار ہے پرانے کریم عزیزہ نے مر نگاہوں کا زاویہ بدل دیتا وہ ہر حادثہ حادثے اور ہر واقعہ کے سبب کی طرف پہلے رخ کو موڑتا ہے یہ پتا لو کہ یہ کیوں ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ خدا بار بار کہتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کا ظلم نہیں کیا کرتے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبتیں ہوتی ہیں تو پہلی چیز یہ ذہن کے اندر قرآن واشف کر دیتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ دیکھو کہ وہ ہاتھ کون سے ہیں جن کی لائی ہوئی یہ مصیبت ہے اس فریم میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی لائی ہوئی نہیں ہے اس کی طرف سے یہ کس طرح آتی ہے اس کی طرف سے آنے کے معنی ہوتے ہیں اس کے قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہوتا ہے قوانین کہیے قانون اس کا یہ ہے کہ اگر سیلاب کے راستے میں پانی کے راستے میں مکان بناؤ گے اور حفاظتی تدبیر نہ کرو گے تو پانی تمہارے مکان کو بہا کر لے جائے گا یہ خدا کا قانون ہے یہ مکان والا اگر اس کی راہ گزر میں پانی کی راہ گزر میں مکان بناتا ہے حفاظتی تدبیر نہیں کرتا پانی آتا ہے بہا کے لے جاتا ہے تو جب یہ کہا جائے گا کہ خدا کی طرف سے یہ ہوا کہو کہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی کا یہ نتیجہ ہوا اور قانون یہ تھا کہ سیلاب کی راہ گزر میں یا تو بستی بساؤ نہیں بساؤ تو اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کرے کہ پانی کی موجیں آئیں سر ٹکرا کے دوسری طرف چلی جائے انسان کو تو بلا بنایا ہے اس نے ساری کائنات وہ کہتا ہے کہ تازہ تصویر ہے تمہارے یہاں یہ جو چیز کہ کائنات کی قوتوں کو جو کام مسخر نہیں کرتی وہ خدا کی معصیت کرتی ہے وہ گناگار ہے ہم نے ان خدا کے قوانین کو دو حصوں میں تقسیم کر دی یہ جو قوانین فطرت ہیں ان کے متعلق تو سمجھا یہ ہے کہ یہ کسی اور کے بنائے ہوئے قوانین فطرت کا ابتدا کرنے والی قومیں مول ہیں دو دین ہیں گاڑی ہیں یہ ہے وہ ہے ایک دم کنڈم دوسرا حصہ ہے وہ خدا کے قوانین کا جنہیں ہم اپنے ہاں نیکی اور بدی کا معیار قرار دیتے ہیں عزیز آنے من یہ دونوں قوانین خدا کے ہیں ان دونوں قوانین کی صداقت پر ایمان لانا ایمان اور مومن بناتا ہے ان دونوں کا ابتدا کرنا عمل صالح ہے ان دونوں کی معصیت کرنا خدا کی معصیت ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ان دونوں کے اندر جب ان کو الگ الگ آپ رکھ دیتے ہیں یہ شرک ہو جاتا ہے وہ کام ہے کہ جنہیں ہم دہری دین کہتے ہیں وہ یہ جو حصہ ہے خدا کے قوانین کا وہ ان کی صداقت در تو ایمان رکھتے ہیں ان کی معاشیت نہیں کرتے ان کی عطایت تو کرتے ہیں لیکن وہ جو دوسرا حصہ ہے خدا کے قوانین کا جس کا تعلق عالم انسانیت سے ہے اس کا انکار کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں نتیجہ یہ کہ وہ خود تو محفوظ رہ جاتے ہیں ان کے ہاتھوں سے باقی انسانیت محفوظ نہیں رہتی اور مومن وہ ہے کہ جو ان دونوں قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے ان کے مطابق اپنا نظام کام کرتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان قوانین فطرت کی اطاعت سے تدابیر ایسی محکم کر لیتا ہے کہ خود ان سے محفوظ رہتا ہے اور وہ جو اقدار سماجی کہلاتی ہیں انسانیت کے متعلق قوانین جنہیں میں نے کہا ہے ان کی اطاعت سے باقی انسانیت بھی ان کے ہاتھوں محفوظ رہتی ہے مومن کہتے ہوئے ہیں جو امن دینے والا ہے یہ مانے کبھی ہمارے سامنے نہیں آئے یہ جو خدا نے اپنے آپ کو المومن کہا ہے تو اگر مومن کے معنی ایمان لانے والا ہی صرف ہو تو یہ خدا کس چیز پہ ایمان لاتا ہے جو اپنے آپ کو المومن کہا المومن اس نے کہا ہے کہ وہ امن دینے والا ہے کائنات اسی طرح اس کے بندے جو مومن کہلاتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ اس کے قوانین کی صداقت پر ایمان لانے سے ایمان لانے والے آپ کہہ لیجئے یہاں یہ اصطلاحی لفظ ہو گیا نتیجے کے اعتبار سے خدا کی صفت جو ہے المومن ہونے کی یہ عالم انسانیت میں اس صفت کے عملاً ظہور میں لانے کے موجب بنتے ہیں امن کے ذمہ دار ہوتے ہیں علم بردار ہوتے ہیں انسانیت کے امن کے تو انسانیت کو امن تو وہی دے سکیں گے جو خود امن میں ہوں جو خود بھوکی کام ہو وہ دوسروں کو کیا کھلائے گی جسے پانی جیسی چیز کے جو جس پہ مدار ہے زندگی کا وہ ان کی موت کا باعث بن جائے وہ دوسری قوموں کو کیا حیات بخش چیزیں دے گی یہ ہے چیز و دیزان من جس طرف توجہ کا رخ جانا چاہیے یہ ہیں خدا کے وہ قوانین جن کی معصیت ہم نے کی تو ایک تو وہ ہو گئی کہ جو فطرت کے قوانین کو بھی مسفر کرتی ہے اور انہیں پھر جیسا میں کہا کہتا ہوں اخبار سماجی کے تابع ان قوتوں کو صرف کرتی ہے خود بھی امن میں رہتی ہے دنیا کو بھی امن میں رکھتی ہے یہ ہے جنہیں مومنین کی جماعت کہا جاتا ہے جو قرآن تیار کرتا ہے ان سے نیچے وہ قومیں ہیں جو فطرت کے قوانین کا ایمان رکھتی ہیں ان کے مطابق عطایت کرتی ہیں وہ فطرت کی قوتوں کو متاثر کر لیتی ہیں دوسرا حصہ چونکہ اس پہ ایمان نہیں ہوتا ان کا انسانیت ان کے ہاتھوں محفوظ رہتی ہے لیکن خطوں کا نقصان محفوظ ہوتے ہیں فطرت کی قوتوں سے خطے بہرا یاد ہو جاتے ہیں اور ایک تیسری کام ہے کہ جو ان دونوں قوانین میں سے کسی پہ بھی ایمان نہیں رکھتی نہ فطرت کی قوتوں کو مسفر کرتی ہے اور جو فطرت کی قوتوں کو ہی نہیں کرتی وہ اخبار سماجی کے ماتا ان کا استعمال کیا کرے گی وہ تو ہی نہیں کرتی جسے کہا جائے گا کہ اپنے خرچ میں اعتدال رکھو اسے کہا جائے گا نا جس کے پاس کچھ ہو جس کے پاس ہی کچھ نہیں ہے اس کو یہ حکم کیا کہ صاحب اس میں اصراف نہ کرو اپنے خرچے میں ہو گیا میرے پاس تو پیسہ ہی ہے نہیں جو قوم فطرت کی قوتوں کو بھی مظفر نہیں کرتی اب دار سماجی کے ساتھ اس کا تعلق بھی کچھ نہیں ہوتا حسرت دنیا والا خرت یہ ہے وہ مکان عزیز آنے جہاں ہم کھڑے الفاظ باقی رہ گئے ہمارے پاس وہ بھی اب دھوکہ دینے کے کام آتے ہیں ان بیچاروں کو جن کا کوئی قصور نہیں تھا جب ہماری پوری قوم کی مجرمانہ تغافل ایک بلا لاتی ہے ایک تالاب لاتی ہے انہیں کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ کچھ آیا ہم بڑے نیکوکار ہیں عزیزہ نے من قوم پوری کی پوری گناہ گار ہوتی یہ جرائم قومی کہلاتے ہیں اجتماعی کہلاتے ملی کہلاتے اور یہی ہیں جن کی وجہ سے قرآن نے یہ کہا تھا کہ بچے اس فتنے سے کہ جب وہ آیا کرتا ہے تو خاص ظالمین نہیں رہا کرتا تھے ساری قوم اس کے اندر مبتلا ہوتی ہے جو کبھی کسی نے کہا تھا کہ سیلاب نہ پرست کے درے خانہ خدا مست ہارے پوچھنا ہوگا جی گھر کا دروازہ تھوڑا کدھر ہوا میں کدھر نہیں آیا جی جرا دسنا ان کنڈی تو کھولنی وہ نہیں پوچھتا یہ اور جب وہ نہیں پوچھتا عزیزہ نے من تو وہ جب سارے بلا آتا ہے تو وہ مندر اور مسجد میں بھی تمیز نہیں کرتا دونوں کو کے الگ چلا جاتا بلکہ اگر مندر کی عمارت زیادہ مستحکم ہے تو وہ بچ جاتی ہے مسجد کے بھی مقابلے میں فطرت کے حوادث کے سامنے یہ چیز کوئی شہ نہیں ہے مسجد تو ایک طرف رہا کعبہ بھی جلا وہ بھی سیلاب کی زد میں آیا جب حفاظتی تدابیر نہیں کی گئی تھی ہم کس بلا کی مٹی یہ حوادث عزیزان من فطرت کے کائنات کے جو قوانین ہیں ان کی روح سے آتے ہیں ان کے متعلق علم حاصل کرنا قرآن ماننے والوں کا اونی فریضہ ہے پھر علم حاصل کرنے کے بعد ان کی روک تھام کا انتظام کرنا حفاظتی تدابیر کرنا ہمارے سالیہ کا پہلا حصہ ہے اور پھر اس کے بعد اتنا صاحب قوت اور صاحب تدابیر ہونا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی اس قسم کی کوئی مصیبت آئے وہاں جا کے اپنے سینا سطح کو کھڑے ہو کے ان کو بھی روکنا میں نے کہا ہے نا کہ یہ سیلاب تو نہیں فرق کرتا مسجد و مندر میں مومن کے متعلق بھی یہ کہا گیا کہ سیلاب ان کو تباہ کرنے میں فرق نہیں کرتا تم ان کو محفوظ رکھنے میں فرق نہ کرنا یاد نہیں قرآن کی وہ آپ جس میں اس نے کہا ہے سورہ حج میں کہ اگر ہم اس قسم کی جماعت تیار نہ کریں جسے جماعت مومنین کہا جاتا ہے نہ یہودیوں کے سونا بچے نہ عیسائیوں کے مندر بچے گرجے بچے نہ ہندوؤں کے مندر بچے نہ تمہاری مسجدیں بچے یہ ہے وہ قوم قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ پہلے دوسرے مذاہب کے عبادت قدوں کو لیا آخر میں مسلمانوں کی اپنی مسجد کا ذکر کیا اور جو قوم اپنے گھر کو بھی نہیں بچا سکتی وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو کیا بچائے گی جائے پہلی چیز تو عزیزا نے من یہ ہے ان حوادث کے متعلق یہ تدابیر اختیار کرنا یہ بھی باعث ہے خدا قوانین خدا بندی اور اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ حادثہ آ جائے تو پھر اس سے نمتا کس طرح سے جائے یہاں آتے ہیں وہ دوسرے اخبار خداوندی جسے میں نے کہا ہمارے صدر اول کی تاریخ میں بھی یہ حادثہ آیا بلکہ بیاق وقت دو سماوی آفات تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قید بڑا شدید پڑا <clears throat> تعاون بڑی شدت سے اٹھا <clears throat> تعاون کے متعلق تو ساری بات حضرت عمر تعالی ہم کے ایک فکرے میں سمٹ کے آ گئی وہ فکرہ کے جس کی مثال میں یونان کے پلیٹوں سے لے کے آج تک کے برگسان کے ہاں کہیں نہیں پاتا اللہ وزیر جی بصیرت کے بعد دعوے سے کہہ رہا ہوں جب آپ وہاں پہنچے ہیں شام کے امواس کے قریب وہ طوفان پھوٹا تھا وہاں کہا گیا آپ کہ آگے نہ جائے آپ نے بیٹھ کے مشورہ کیا وہ آگے علاقہ آتا ہے جہاں تعاون ہے وہاں جانا چاہیے یا واپس چلے جانا چاہیے فیصلہ آپ نے یہ کیا کہ نہیں واپس چلے جانا چاہیے اس علاقے میں جہاں تعاون نہیں ہے اعتراض کرنے والوں نے اعتراض یہ کیا انہوں نے کہا کہ عمر خدا کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو بظاہر بڑا وزنی اعتراض نظر آتا ہے سنتے ہیں آپ جواب کیا ملا کہا ابو ابادا سن لو میں خدا کی ایک تقدیر سے خدا ہی کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں وہاں کے تقدیرات حق با انتہا اس کی ایک تقدیر یہ ہے کہ جہاں یہ وبا پھوٹ رہی ہو وہاں چلے جاؤ گے تو متعدی مرض ہے تمہیں بھی لگ جائے گا اس کا دوسرا قانون یہ ہے کہ جہاں یہ نہیں ہے اگر وہاں رہو گے تو اس سے بچ جاؤ گے کہا یہ دوسرا قانون تو میرا بھی تو میرا نہیں بنایا ہوا یہ بھی تو اسی خدا ہی کا ہے جس کا وہ قانون ہے کہ اگر جاؤ گے متعدی امراض میں تو اس میں گرفتار ہو جاؤ گے اس سے صاف علاقے میں نکل جاؤ گے تو بچ جاؤ گے دونوں قوانین خدا بندی ہیں سوال صرف یہ ہے انسان کے تدبر کا کہ وہ یہ دیکھے کہ کے وقت جب دو ممکنات اس کے سامنے آئے ٹو پاسبلٹیز ان کے سامنے آئے ان میں سے کون سی اختیار کرنی چاہیے کہنے لگا اس وقت مومن وہ اختیار کرتا ہے جس میں امن میں رہتا ہے وہ اور تعاون جب قحط آیا ہے تو آپ سوچئے عرب جیسا اور یہ وادی غیر زی رضا مکہ اور مدینہ کا علاقہ یہاں خود ہوتا ہی نہیں ہے لیکن بہرحال مدینہ کیپیٹل تھا وہاں پروین رکھی جاتی تھی قحط پڑا تو ارد گرد کی باہر کی ساری آبادیاں صحراؤں کے جتنے لوگ رہنے والے تھے کوئی متبادل صورت اس کے سوا نہیں تھی کہ وہاں سے عمر کے آتے اور مدینے آ جاتے اور وہ روپ در جھوک آ گئے ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فوراً ہی ان کے لیے باہر رہنے کا انتظام کر دیا گیا خامے لگا دیے گیا ٹھیک ہے آتے جائیے یہاں سے پھر وہ نگاہ فاروقی سامنے آتی ہے آتے ہی فوراً تو یہ چیز ہوئی کہ یہ جو آئے مدینے سے پکا ہوا کھانا یہاں بھیجا گیا انہوں نے کھایا لیکن نگاہ فاروقی نے یہ بھانپ لیا کہ وہاں سے پکا ہوا کھانا جب ان کے پاس آتا ہے تو ان میں احساس ایسا پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے دس نگر ہیں خیرات کا کھانا کھاتے ہیں امت کے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہونا چاہیے کیا کیا سارے مدینے والوں سے یہ کہہ دیا کہ تمہارے گھر میں سارے شہر میں کوئی چولہا نہیں جلے گا سب باہر آئے ان کے ہاں ایک دسترخوان ہوگا جو کچھ ہے سب لے آؤ ایک جگہ پکے گا ایک جگہ کھائیں گے اور نہ اور انہیں عمر خود بیٹھا ہوا تھا جو ملتا تھا مساوی سب کھاتے تھے گسا محمدی کا نام آ جاتا ہے محمدی تو بہت بلند مساوات ہے مساوات عمری کو تو دیکھو نہیں بیٹھے ہوئے تھے بعض چیزوں کے نہ کھانے کی عمر بھر ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی طبیعت پہ ان کا اثر ہو جاتا ہے آپ تیل نہیں کھایا کرتے صحت کے حساب سے صرف لذت اور عیاشی کا تو سوال ہی نہیں اتنی بڑی آبادی کے لیے ہی تیل آ رہا تھا ان کے اندر خود بیٹھے ہوئے وہی تیل کھایا کرتے تو ابن عمر بیٹا کہہ رہا ہے کہ چہرہ جھلس گیا آپ کا رنگت سیاہ پڑ گئی جھریاں پڑ گئی پیٹ میں ہر وقت درد رہنے لگا کہتے ہیں کہ جب یہ زیادہ جو گڑتا تھا درد سے تو آپ اسے کہا کرتے تھے کہ تیری اس گڑگڑاہٹ سے میں دھوکے میں نہیں آ سکتا کہ باقی عمر تو تیل کھائے تیری وجہ سے عمر گھی کھانے لگ جائے عمر فریب میں نہیں آ سکتا اپنے پیٹ کے فریب میں بھی نہیں آ سکتا میں نے کہا کہ دن بھر کیفیت یہ تھی کہ ان کیمپوں کے اندر پھر رہے تھے ایک ایک کی ضرورت کے مطابق وہاں پہنچاتے تھے ایک وہ علاقہ تھا جہاں کے معذور بچے وغیرہ آ نہیں سکتے تھے وہاں کی ذمہ داری خود آپ لے لی تھی کہ ان کی نگرانی میں کروں گا دن بار یہ ہوتا تھا اور جسے رات بھر آپ ہم کہتے ہیں دعاؤں میں گزارتے تھے رات بھر پلاننگ اس کے لیے ہوتی تھی مجلس سے مشاورت بیٹھتی تھی رات سوتے نہیں تھے دن یہ کچھ کرتے تھے تو یہ چیز ہمارے یہاں تاریخ میں ہے ساتھیوں کی یہ بات کہ ہمیں فکر تھی کہ اگر یہ قحط کچھ عرصہ اور رہا تو قحط سے یہ قحط زدگان تو بچ جائیں گے عمر زندہ نہیں بچے گا آفت حادثہ آتا ہے عزیزہ نے من اسے نپٹایا اس طرح سے جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس شہد میں ایک فرد بھی ہلاک نہیں ہوا تھا جو ملتا تھا اس سے یوں برابر بنتا جاتا تھا کسی قیدی کا واقعہ ہے نا کہ ایک دن اپنے پوتے کو دیکھا کہ وہ کوئی جسے ہم فروٹ کہتے ہیں پھل کی قسم کی چیز کھا رہا تھا ایک دم بیٹے کو بلایا کہ یہ کیا ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور عمر کا پوتا فروٹ کھا رہا ہے انہوں نے کہا سرکار عمر کا پوتا بھی وہی کچھ کھاتا ہے جو دوسروں کو مل رہا ہے صبح ناشتے میں جو کھجوروں کی گٹھلیاں بچوں کو ملی کسی کاشتکار کا بچہ کوئی تھا اس کے پاس ککڑی تھی عمر کے پوتے نے اپنے حصوں کی کھجوروں کے ستو اس کو دے دیے اور اس نے وہ ککڑی اس کو دے دی یہ وہ ککڑی کھا رہا تھا فروٹ نہیں کھا رہا تھا حادثہ آتا ہے تو پھر نپتا یوں جاتا ہے یہ حادثہ در حقیقت ان کا حادثہ نہیں ہوتا جن کے اوپر برائے راس بلا گرتی ہے